حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی سلام پھیر کر مڑے تو فرمایا اے فلاں تو اپنی نماز اچھی طرح نہیں پڑھتا کیا نمازی خود غور نہیں کرتا کہ وہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے میں تمہیں پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں آگے دیکھتا ہوں سنن نسائی حدیث نمبر 873